پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو ابو آ رہے ہیں آج بھی آپ کو سن لیا اب ایڈم کو سنیں گے تھوڑی دیر آپ ایک بار کریے اور ایکسپلینیشن جو ایڈم دے رہے ہیں حاجی صاحب پہلے پورا سن لیجئے گا اور آج بھی آپ کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ قرآن کا حوالہ دیجئے نا آپ بھی چاپٹر سمجھائیے میں بھی سمجھنا چاہتی ہوں ہمارے درشک بھی سمجھنا چاہتے ہیں کون سا چاپٹر کہاں سے کس سورے کی بات ہو رہی ہے کس آیت کی بات ہو رہی ہے وہ تو اپنی سکرین بھی شیئر کر رہے ہیں آپ صرف بولتے جا رہے ہیں لیکن کوئی ترک نہیں دے رہے ایڈم ناؤ کمنگ ٹو یو آپ چند آیتوں کے بارے میں تھوڑا بتائیے جہاد ایگزیکٹلی کیا کہتا ہے اسلام کی نظر سے قرآن اور اسلام اس طریقے سے جہاد کو ایکسپلین کرتا ہے محمد کا یہ دو زمانے ہیں ایک زمانہ ہے بفور ہجرت ایک زمانہ ہے آفٹر ہجرت قرآن کی یہ جو صورتیں ہیں اگر ہم ان کو ریولیشن آرڈر یعنی نزول کے اعتبار سے پڑھیں تو جہاد اس نزول کے اعتبار سے ان آیتوں میں اس طریقے سے آیا جو میں بولنے لگا ہوں یہ انتیس آیتیں سمجھیے گا Quran chapter number 25 verse number 52 Quran chapter number 16 verse number 110 Quran chapter number 29 verse number 69 Quran chapter number 2 verse number 218 Quran chapter number 8 verse number 72 Quran chapter number 8 verse number 74 to 75 Quran chapter number 3 verse number 142 Quran chapter number 60 verse number 1 Quran chapter number 4 verse number 95 Quran chapter number 47 verse number 31 Quran chapter number 22 verse number 77 to 78 Quran chapter number 49 verse number 15 Quran chapter number 16 verse number 9 Quran chapter 6 number verse number 11 Quran chapter number 5 verse number 39 35 and Quran chapter 9 number 9 ki verse number 16 19 20 22 24 41 42 44 73 81 84 86 88 90 to 92 اس میں آپ کو جہاد ایک پروگریسولی نظر آئے گا اوپر سے لے کے نیچے تک محمد جس وقت مکہ مکہ میں تھے ابھی ہجرت نہیں کی تھی تو تین آیتیں آئی تھیں پچیس کی باون سولہ کی ایک سو دس انتیس کی سکسٹی نائن یہ تین آیتیں کسی صورت میں آپ گیم ڈال سکتے ہیں کہ یہ پیور اوفینسو نہیں ہے لیکن جیسے ہی آپ چیپٹر نمبر ٹو میں چلے جاتے ہیں آپ کو جرنلائزیشن کی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے چیپٹر نمبر ایٹ مزید جرنلائز کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو چیپٹر نمبر ایٹ کے آیت نمبر 39 دی تھی اس کے بعد chapter number three chapter number sixty میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چھپ کے اٹیک کرنے کی پریپریشن کر رہے ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ تم مسلمان جو رہ گئے ہوئے مکہ میں ان کے ساتھی نہ بنو کسی بھی صورت میں ہم ہائڈ کر کے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیپٹر نمبر نائن تک جاتے ہیں فتح مکہ ہو چکا ہے اب محمد محمد صاحب نے تبوک پہ حملہ کرنا ہے آل دا وے ایٹ ہنڈریڈ مائل اوے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے چیپٹر نمبر نائن کی آیت number forty one forty two forty four کے اندر and so and so four پھر محمد صاحب کا اللہ جی محمد صاحب کو کہتے ہیں کہ جو لوگ تمہارے ساتھ وہاں پہ اٹیک کرنے نہیں جا رہے بلا وجہ بیکاز کسی اسلامک اسکالر کے پاس یہ ریفرنس نہیں ہے کہ تبوک پہ حملہ کیوں کیا سوائے اس کے کہ ایک فالسیفائی سٹوری کے جو کہ فیبریکیٹڈ ریفرنس uh, ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے محمد صاحب کو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ جو لوگ تمہارے ساتھ جہاد کرنے نہیں جا رہے آٹھ سو کلو دور ان کے ان سے کوئی اگر مر بھی جائے گا نا اب تو ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا ان کی فیونرل پہ بھی نہ جانا یہ قرآن چیپٹر نمبر نائن کی آیت نمبر ایٹی فور کہہ رہی ہے اس کے بعد جب ہم مزید آگے جاتے ہیں تو یعنی اتنا جنیرکلی اب بیان کر دیا گیا ہے ایٹی فور سے فارورڈ کہ منافق ہیں وہ لوگ اور منافق جو ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے امال پہ عمل نہیں کرتے اس لیے انہیں منافق کہا جاتا ہے اور قرآن اور محمد کی حدیثوں کے مطابق وہ جہنم کا ایندھن ہوگا یعنی وہ لکڑیاں ہوں گی وہ لوگ جن کی وجہ سے ہم کفار چھڑیں گے اس کے اوپر دس از دا ریالٹی آف جہاد ان اسلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھ دیں جی ٹھیک ہے